ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرقین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈالیں گے اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہیں کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر ہی نہ تھی اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کا امتحان کر لے گا اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کے مالک حقیقی ہیں لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ معبود تراش رکھے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے روز قیامت مشرقوں اور ان کے شرکا کی حالت قول باری تعالیٰ ہے کہ جن و انس نیک و بد سبھی کو ہم قیامت کے روز لا حاضر کریں گے کوئی بھی نہیں چھوڑا جائے گا اور مشرقین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شرکا کا اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو اور مؤمنین سے الگ تھلگ رہو جس روز قیامت کا دن ہوگا یہ دونوں قسم کے لوگ الگ الگ رہیں گے یہ اس وقت ہوگا جب کہ اللہ تبارک و تعالی فصل مقدمات کا ارادہ فرمائیں گے اور اسی لیے کہا گیا کہ مؤمنین اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ جلد تر فصل مقدمات فرمائیں یعنی لوگوں کے معاملات کے فیصلے کر دیں اور ہمیں اس انتظار کی گھڑی سے نجات بخشیں چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہم لوگ دوسرے سب لوگوں سے اونچی جگہ پر ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے مشرق تم اور تمہارے شرکا جن کی تم عبادت کرنے لگے تھے سب اپنی اپنی جگہ الگ الگ رہو ان متقدمین شرکا نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ ان سے اپنی عبادت لیتے تھے اللہ فرماتے ہیں کہ جن بزرگوں کی یہ پیروی کرتے تھے اور اسی بنا پر انہیں شریک الہی سمجھ کر شرکا بنا لیا تھا اب یہی شرکا ان سے بیزاری ظاہر کریں گے اللہ کا فرمان ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو ایسے شرکا کو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر جو شرکا قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے اور اس کی دعا کو سن ہی نہیں سکتے اور جب لوگ قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو وہ خود اپنی پرستش کرنے والوں کے دشمن ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تو ان کی پرستش کا کوئی علم نہیں تم ہماری عبادت کرتے ہوں گے لیکن ہم جانتے تک نہیں اور اس کے گواہ خود اللہ ہوں گے ہم نے تو تمہیں کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ ہماری پرستش کرو اس طرح مشرقین کا منہ بند کر دیا گیا ہے کہ جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کسی کام آ سکتے ہیں انہیں تم نے کیوں پوجا تھا ان کی نہ تو یہ مرضی تھی نہ ارادہ تھا تم نے حی القیوم یعنی زندہ اور قائم ذات اللہ کو چھوڑ کر جو دیکھنے والے سننے والے بولنے والے ہر چیز کے بادشاہ اور تمام قوتوں کے مالک تھے ان کی عبادت کیوں چھوڑ دی اور جو ہر بات کے عالم اور قادر ہیں جنہوں نے اپنے رسول اور اپنی کتابیں صرف اس غرض سے بھیجی ہیں کہ محض اللہ ہی کی عبادت کی جائے جیسا کہ سور نحل میں اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ ہر قوم کے اندر ہمارے رسول ہماری عبادت کی ترغیب دینے اور باطل کی عبادت چھڑانے آئے اب جس نے ہدایت پالی سو پالی اور جو گمراہ ہو گیا سو گمراہ ہو گیا تم سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے سب کی طرف یہی وہی تھی کہ اللہ صرف میں ہی ہوں صرف میری ہی عبادت کرائی جائے چنانچہ ہم اپنے رسولوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے ہمارے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا مشرکوں کی بہت سی قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے اور ان کے اقوال و احوال بیان کر کے ان کی تردید کی ہے حکم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز موقف حساب یعنی حشر کے میدان میں کھڑنے کی جگہ میں ہر شخص کی آزمائش ہوگی اور اچھا برا جو بھی عمل کیا ہے سامنے لایا جائے گا اس روز سارے بھید ظاہر ہو جائیں گے اور انسان کو اپنے اگلے پچھلے سارے گناہ ظاہر کر دینے پڑیں گے قیامت کے روز ان کا اعمال نامہ سامنے لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پڑھ لو اپنا اعمال نامہ اس وقت تم اپنا آپ احتساب کرنے کے لیے کافی ہو آزمائش ہوگی ترجمہ تھا ہنالی کا تبلو کلو نفسم میں اسلفت میں تبلو کا لیکن بعض لوگوں نے اس کو تتلو پڑھا ہے جس کے معنی پڑھنا کے ہیں پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اچھا یا برا جو کام وہ کریں گے اسی کا نتیجہ بھگتیں گے جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت اپنے اپنے خود ساختہ ہاتھوں کے تراشے ہوئے معبود کے پیچھے رہے گی آفتاب پرست سورج کے پیچھے اور سورج کی پوجا کرنے والے سورج کے اور بت پرست بتوں کے اللہ کے ولیوں کو اللہ کا شریک بنانے والے اپنے ولیوں کے پیچھے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے پھر اللہ نے فرمایا وہ ردو اللہ مولا الحق وہ اپنے مولا اللہ کی طرف پھیر دیے جائیں گے وہ کیا سبھی امور اللہ کی طرف پھیرے جائیں گے چنانچہ فیصلہ کر کے جنتیوں کو جنت میں اور دو زخیوں کو دو کی طرف بھیجیں گے اب ان گمراہوں نے اپنی طرف سے جو جھوٹ موٹ معبود بنا رکھے تھے سب ہوا کی طرح اڑ جائیں گے